جو ہے اوپننس یہ مسٹ ہے سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے اوپننس آج کل کیا آج نہیں ہے آج کل نہیں ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہے بہت زیادہ یعنی اوپننس جو ہے بہت ضروری ہے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کے لیے یعنی نو نو انٹلیکچل ڈیولپمنٹ اسی لیے گاندھی نے کہا تھا دیکھو گاندھی نائنٹین تھرٹی سکس میں کانگریس کی پہلی گورنمنٹ تھی آزادی سے پہلے یہ آزادی کے بعد تو فورٹی سیون میں گورنمنٹ بنی ہے کانگریس کی اس سے پہلے بنی تھی ایک بار وہ کہتے تھے اس وقت فریڈم بھی لمٹڈ فریڈم کے ساتھ وہاں پر مشری بنی تھی تو گاندھی نے اپنے کاغذی لیڈروں سے کہا کہ تم لوگ ابوبکر عمر کو فالو کرو ریئل اتھارٹی کا ہم نے لکھا کتاب میں ان کہا تھا کہ I can refer to you Ram اور کرشنا صاف صاف کہا تو یہ چھپا ہوا ہے بیکاس رام اور chronological figure real character of his to example of Abu Bakr نومبر کہا انہوں نے they were master of vast empire ایگادی کے ورڈنگ چھپی ہوئی اس کا ریفرنس ہماری بک میں موجود ہے تو اس نے کہا کہ you have to follow the example of Bakr they were master but they life of a pauper but they the life of a pauper poor pauper فقیر they were masters of vast empire but they live the life of a pauper king ہو کر کے کر رہتے تھے وہ ان کے ایگزامپل کو سلو فالو کرو کس طرح سے بولے تھے گاندھی اپنے کاغذی لیڈروں کو